پہلے اس نجاست سے پاک ہونا لازم ایک نجاست ہوتی ہے نجاست حکمی کہ حکم خدا کی وجہ سے اس چیز کو ہم نجس کہتے ہیں مثال کے طور پر ایک آدمی پر غسل فرض ہو گیا اس کو غسل کے فرائض کا نہیں پتا ویسے ہی نہا لیتا ہے تو اگرچہ اس کا جسم صاف ہو گیا لیکن اس کا جسم شریعت کی نظر میں پاک نہیں ہوا پاک ہونے کے لیے وہ اعمال کرنے پڑیں گے جن کو شریعت نے کرنے کا حکم دیا ایسا آدمی جو دیکھنے میں بالکل صاف ہے اتر بھی لگا لے نہ یہ مسجد میں داخل ہو سکتا ہے نہ قرآن پاک کو وہ پکڑ سکتا ہے نہ نماز ادا کر سکتا ہے اب ظاہر میں نجاست نظر نہیں آ رہی اسے دھو لی تھی مگر حکم شریعت کی نظر میں ابھی بھی یہ ناپاک ہے اسی طرح ایک آدمی مشرق ہے وہ مشرق آدمی ستر مرتبہ بھی غسل کر کے آئے تو بھی ناپاک اس لیے کہ شریعت نے کہہ دیا ان مشرق مشرق نجس تو یہ نجاست حکمی کہلاتے اللہ کا محبوب بننے کے لیے دونوں طرح کی نجاستوں سے پاک ہونا ضروری ہے اب تن کی نجاست کو دھو لینا اس کا نام تہارت ہے اور من کی نجاست کو دھو لینا اس کا نام توبہ ہے اور اللہ رب العزت نے قرآن وجید میں فرمایا ان اللہ التوابین بے شک اللہ تعالی محبت رکھتے ہیں توبہ کرنے والوں سے یعنی من کو پاک کرنے والوں سے وہ حب اور جو اپنے تن کو بھی صاف پاک رکھتے ہیں ان سے بھی محبت کر پاتا چنانچہ ایک بدو نبی سات اسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اس نے کوئی ستائیس سوال پوچھے اور نبی علیہ سات اسلام نے اس کے بہت مختصر اور جامع جواب عطا فرمائے ان میں سے ایک سوال اس نے پوچھا کہ اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت زیادہ عبادت گزار بننا چاہتا ہوں تو نبی علیہ سات اسلام نے جواب میں فرمایا اتق المحارم تم گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ تکن آبود الناس انسانوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے تو جو شخص گناہوں سے بچتا ہے بھلے وہ لمبی چوڑی تسبیحات نہ پڑتا ہو نوافل نہ پڑھتا ہو دیکھنے میں عام نفلی عبادات نہ کرتا ہو لیکن گناہوں سے بچ جانے کی وجہ سے اللہ رب العزت کی نظر میں وہ سب سے بڑا عبادت گزار ہوتا ہے کیونکہ اس کا وجود اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا اس لیے ایک عام آدمی میں اور اللہ کے ولی میں یہی فرق ہوتا ہے عام آدمی نمازیں پڑھ لیتا ہے تلاوت بھی کر لیتا ہے نیک مجالس میں بھی بیٹھتا ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ گناہوں کا ارتکاب بھی کرتا رہتا ہے آنکھ نے غلط دیکھ لیا زبان سے جھوٹ بول دیا کسی کے دل کو دکھا دیا اور اس قسم کے گنا والے کام کر لیے چنانچہ جتنا نیکی کا نور اس کے دل میں آتا ہے ان گناہوں کی وجہ سے وہ نور گھٹتا چلا جاتا ہے جبکہ اللہ کے اولیاء جو کہلاتے ہیں وہ اللہ رب العزت کی عبادت جتنی بھی کرتے ہیں اس عبادت کے نور کو وہ ضائع نہیں ہونے دیتے وہ گناہوں سے بچتے ہیں تاکہ ان کے دل پر گناہوں کی ظلمت نہ آئے یہ گناہ انسان کے دل پر زنگ کی طرح ایک تہ جما لیتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالی اچھات فرماتے ہیں کل بل رون فلو قلوبہم ما کانو سی کیوں نہیں ان کی بد آمالیوں کی وجہ سے ان کے دل پر زنگ لگا تو یہ گناہ دلوں کا زنگ ہے اور نیکی اور عبادت سے وہ زنگ ختم ہو جاتا ہے لہذا ایک ہے اس بات پر محنت کرنا کہ عبادت زیادہ کرو فرائض و واجبات تو اپنی جگہ ہیں وہ تو انسان کو ہر حال میں کرنے ہی ہیں رہ گئی نفلی عبادتیں تو لمبی چوڑی نفلی عبادتوں کی ضرورت نہیں ہوتی ضرورت کس بات پر محنت کرنے کی ہے کہ ہمارے اس وجود سے اللہ رب العزت کے حکم کی خلاف ورزی نہ اس پر ہم محنت کریں بعض دوست بہانہ بنا لیتے ہیں مصروف ہیں وقت نہیں ملتا بھائی تسبیحات کا وقت نہیں ملتا زیادہ تلاوت کا وقت نہیں ملتا مراقبوں کا وقت نہیں ملتا مگر گناہوں سے بچنا اس کا وقت تو ہے نا یہ کہاں لکھا ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانی کرے اس پر محنت کرے چنانچہ جو شخص گناہوں سے بچ جاتا ہے وہ اللہ رب العزت کا ولی بن جاتا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المتقون کہ بے شک جو متقی ہوتے ہیں اور متقی کون ہوتا ہے جو گناہوں سے بچتا ہے بلکہ مشتبہ امور سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے گناہوں سے بھی بچتا ہے اور گناہ کے مواقع سے بھی بچتا ہے جو اپنے آپ کو اس طرح گناہوں سے بچائے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کا ولی ہوا گیا ہم میں سے اب ہر آدمی کے دل کی تمنا ضرور ہے کہ جی ہم اللہ کے دوست بن جائیں اللہ کی دوستی کے دو درجے ہیں پہلا درجہ ہم سب کو حاصل ہے الحمد وہ کون سا ہم نے کلمہ پڑھا اللہ کو اپنا خدا مانا رب مانا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تقدیر کو مانا قیامت کے دن کی جدا سدا کو مانا کتابوں کو مانا فرشتوں کو یہ ولایت کا پہلا قدم چنانچہ اس کلمہ کے پڑھنے پر اللہ فرماتے ہیں اللہ ولی اللہ نا اللہ دوست ایمان والوں کا تو ہم دوستوں کے زمرے میں تھے آگے لیکن اب دوستی کے زمرے میں آنے کے بعد ایک ولایت خاصہ ہوتی ہے وہ ولایت خاصہ یہ ہے کہ اب ہمارے وجود سے اللہ رب العزت کی نفرمانی کا جب ہم اللہ کے بن گئے کلمہ پڑھ لیا اب نفرمانی کیسی چنانچہ انسان کو گناہ سب سے زیادہ نقصان دیتے ہیں ہمارے اکابر کہا کرتے تھے کہ میں اگر ڈرتا ہوں تو یا خدا سے ڈرتا ہوں یا پھر اپنے گناہوں سے ڈرتا ہوں مجھے اپنے گناہوں سے ڈر لگتا ہے کہ ان کی وجہ سے کہیں میرا پروردگار ناراض نہ ہوتا اس لیے یہ جو دورنگی کی زندگی ہے اس کو چھوڑ کر یک رنگی کی زندگی میں آنے کی ضرورت ہے دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا تو بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ایک طرف سے ذکر اذکار بھی کرتے ہیں وضا کتابی وہی ہوتی ہے جو شریعت نے بتایا لیکن چھپے گناہ بھی ہو رہے ہوتے ہیں صبح کا توبہ بر لب دل پرد لطف گنا معصیت را خندمی آیت بر استغفار با ہاتھ میں تسبیح اندر سے میاں تسبیح ہاتھ میں تسبیح اور اندر سے نیا کسبی اوپر سے لا علا اور اندر سے کالی بلا تو ایسی تصویحات وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتی جو ہم چاہتے ہیں کب فائدہ پہنچائیں گی جب ہم گناہوں کی میل اپنے دل سے ہٹائیں ایک بات ذہن میں رکھیے کہ جہاں انسان کو نقصان کا یقین ہوتا ہے نا وہ ضرور اس سے بچتا ہے مثال کے طور پر ایک پلیٹ کے اندر ایک سو مٹھائی کے ٹکڑے رکھے ہوئے ہیں اور کوئی بندہ کہتا ہے کہ جناب صرف ایک میں زہر ہے باقی سب زہر فری کھائیے ہم ایک کو بھی نہیں کھائیں گے ہاتھ بھی نہیں بڑھائیں گے بھائی سو میں سے ایک میں زہر ہے نا ون پرسینٹ خطرہ ہے تو ہم ون پرسینٹ بھی رسک لینے کو تیار نہیں ہوتے جہاں پتہ ہوتا ہے کہ یہ نقصان موجود اچھا آپ کو اگر کوئی کہے کہ جناب آپ کو ہم پانچ لاکھ روپیہ دیں گے ذرا یہ بجلی کی ننگی تار ہے الیون کے وی کی ہاتھ لگا دیجئے آپ کبھی تیار نہیں ہوں گے کہیں گے میاں الیون کے وی کی تار کو ہاتھ لگانا تو ایک جھٹکا پڑے گا موت آ جائے گی میں تو نہیں مرنا چاہتا تو جہاں نقصان کا یقین کبھی ہاتھ نہیں لگانے کو تیار سانپ ہے ہم جانتے ہیں کہ جس کو ڈس لیتا ہے اسے موت آ جاتا گلے دیکھنے میں وہ کتنا خوبصورت ہو کتنا اچھا پرنٹ ہوتا ہے اس کا کبھی صاحب کو دیکھو حیرت ہوتی ہے کتنا خوبصورت ہوتا ہے کوئی ہاتھ لگاتا ہے اس کے نام سے ڈرتے ہیں کئی فٹ دور دیکھیں تو بھاگتے ہیں وہاں سے کیوں نقصان ہونے کا اندیشہ تو معلوم ہوا کہ جہاں نقصان کا یقین ہوتا ہے انسان اس سے ضرور بچتا ہے مومن کے دل میں اس بات کا یقین آ جائے کہ گناہوں کے کرنے سے میرا نقصان ہوگا گناہوں کے کرنے سے اللہ رب العزت مجھ سے ناراض ہوں امام غزالی رحمتہ اللہ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے سونے کی سیاہی سے لکھنے کے قابل فرماتے ہیں کہ بڑا عالم وہ نہیں ہوتا جس کو معلومات زیادہ ہوں بڑا عالم وہ نہیں ہوتا جس کو معلومات زیادہ ہو جس کو باتیں کرنی بہت آتی ہوں سوالوں کے جواب دینا جانتا ہو نہیں فرماتے ہیں بڑا عالم وہ ہوتا ہے جس کو گناہوں کے نقصانات زیادہ واضح ہو جاتے ہیں جتنے گناہوں کے نقصانات اس پر کھل گئے اللہ کے ہاں وہ اتنا بڑا عالم بن گیا اور صاف ظاہر ہے کہ جو گناہوں کے نقصانات سے واقف ہوگا وہ تو قریب بھی نہیں جائے گا اسی لیے اگر علم بڑھے تو انسان کے دل میں پھر خشیت بھی بڑھتی ہے وہ علم نافع ہوا کرتا ہے اور اگر خشیت نہ بڑھے فقط معلومات ہوں تو پھر تو وہ انسان کے لیے وبال ہوتا ہے چنانچہ ایک نوجوان کسی بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا کہنے لگا حضرت آپ کہتے ہیں نگاہیں بچاؤ پرہیز کرو پچیس سال میری عمر ہے میرے اندر جوانی کا ایسا نشہ ہے مجھ سے نہیں آنکھیں کنٹرول ہوتی مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ آپ کیسے کہتے ہیں بچاؤ اپنی نگاہوں کو میں آجز آ گیا تو آپ بتائیں کہ کیسے انسان نگاہ بچا سکتا ہے انہوں نے فرمایا بھائی بات تو سمجھاؤں گا ایک کام کرنا پڑے گا جی حضرت فرمایا کام یہ ہے کہ دودھ کا ایک پیالہ دوں گا وہ بازار کے دوسرے کنارے پر بڑا بزرگ رہتے ہیں ان کو پہنچا کے آنا اس نے کہا یہ تو بگ ڈیل نہیں ہے میں تیار فرمانے لگے اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر دودھ گر گیا تو بندہ ساتھ بھیجوں گا جہاں گرے گا وہیں دو تھپڑ لگائے گا احتیاط سے پہنچانے اس نے کہا جی ٹھیک اب انہوں نے پیالے کو لبل اب بھر دیا اور ساتھ ایک ماشاء اللہ نوجوان کو کر دیا کہ بھئی جہاں دودھ چھلک جائے وہیں تھپڑ لگا دینا بھرے بازار اب یہ صاحب چلے بڑے احتیاط کے ساتھ بہت سوچ سمجھ کے قدم اٹھا رہے تھے بچ بچا رہے تھے اللہ اللہ کر کے بالآخر یہ ان بزرگوں تک پہنچے ان کو دودھ پہنچا دیا اب بڑے خوش خوش واپس آئے حضرت جو کام آپ نے ذمے لگایا وہ کام تو میں نے کر دیا لہذا اب آپ مجھے بات سمجھائیے ان کا بھائی یہ بتاؤ کہ آج جب تم دودھ لے کے بازار میں سے جا رہے تھے تو تم نے کتنی شکلیں دیکھی کہنے لگا حضرت تو دھیان ہی نہیں تھا یہی خوف سوال تھا کہ اگر دودھ چھلک گیا تو رسوائی ہوگی انہوں نے کہا یہی بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ والوں کے دل میں یہ یقین ہوتا ہے کہ اگر ہمارے ایمان کا پیالہ چھلک گیا تو قیامت کے بھرے بازار میں ہماری رسوائی ہو اس لیے ان کا دھیان ہی گناہ کی طرف نہیں جا اسی لیے اللہ حرب العزت کا خوف یہ بھی بڑی نعمت ہے عجیب بات ہے ہم اللہ تعالیٰ سے اس کی محبت مانگتے ہیں مگر اللہ کا خوف کم مانگتے ہوں گے حالانکہ یہ خوف بھی بہت بڑی نعمت بلکہ حدیث پاک میں دعا سکھائی گئی اللہم انی اسألک کا خشیتک ما تحول به بینی و بین معصیتی اے اللہ میں آپ سے آپ کی ایسی خشیت مانگتا ہوں جو میرے اور میرے گناہوں کے درمیان رکاوٹ بنے حائل ہو جائے وہ مجھے گناہ کرنے ہی نہ دے اس لیے جو آدمی اللہ سے ڈرنے والا ہو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولیمن خوف مقام ہی جنتان کہ جو قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اللہ اس کے لیے دو جنتیں عطا فرمائے اما من خوف مقام غبی و ننفسا نل ہوا جنت ہی الما دیکھا تو یہ خوف بھی اللہ حرب العزت کی بڑی نعمت ہے اسی لیے اللہ والوں کے دل میں قیامت کے دن کی رسوائی کا خوف ہوتا ہے لہذا وہ گناہوں سے بچتے یہ جو وقتی لذتیں ہیں وہ ان کے پیچھے نہیں لگتے انجام کو دیکھو چنانچہ ایک بزرگ تھے سلیمان بن یسار رحمت اللہ حج پر چلے راستے میں ایک جگہ کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا تین ساتھی تھے انہوں نے اپنا خیمہ لگایا ہوا تھا جنگل میں دو نے کہا کہ ہم قریبی آبادی میں جاتے ہیں اور وہاں سے جا کے چیزیں لے آتے ہیں ان کو کہا کہ آپ یہیں رہو چنانچہ یہ یہاں رہ کر بیٹھے اور اپنا اللہ اللہ کرنے لگے اب کیا ہوا کہ کچھ دیر کے بعد ایک عورت آئی اس کی جب نظر ان پر پڑی تو اس کی نیت کے اندر فطور آیا چنانچہ اس نے آ کے ان کو اشارہ کیا یہ سمجھے کوئی مانگنے والی ہے چنانچہ انہوں نے روٹی کا کوئی ٹکڑا اٹھا کے اس کو دیا جب دینے لگے تو پھر اس نے بات کھولی کہ مجھے اس وقت آپ سے روٹی نہیں چاہیے مجھے کچھ اور چاہیے جب ان کے ذہن میں یہ بات آئی تو فوراً سوچا اچھا شیطان کو اتنی امید لگ گئی کہ وہ مجھے اللہ سے دور کرنے کے لیے اپنے نمائندے کو بھیج رہا ہے چنانچہ انہوں نے رونا شروع کر دیا اب جب ان کی آنکھوں میں سے آنسو ٹپ ٹپ گرتے دیکھے تو عورت کے اوپر بھی حیا غالب آئی اور وہ شرم و شرم سار ہو کر چلی گئی وہاں رات کو جب یہ سوئے تو ان کو خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام السلام کی زیارت نصیب یہ بہت خوشی خوشی حضرت یوسف علیہ السلام سے بات کرنے لگے اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کتنے عظیم کہ نے گناہ کے لیے پیش کیا اور آپ نے کہا معاذ اللہ میں اللہ کی پناہ مانگ تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں تو اللہ کے نبی میرے ساتھ اللہ کی خصوصی مدد تھی واقعی وہ بھی ایک بڑا کام تھا مگر لطف اور مزہ تو یہ کہ تم ایک ولی ہو تمہارے دل میں اللہ نے ولایت کا ایسا نور ڈالا کہ تم نے وہ کام کیا جو انبیاء کیا کرتے تھے تو گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لینا اللہ ہر عزت کو بہت پسندیدہ اسی لیے عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان تھا اس کو کسی کی باندھی کے ساتھ تعلق بن گیا اب وہ اس کوشش میں تھا کہ میں گناہ کا موقع پاؤں تو اس کے ساتھ گناہ کروں ایک دن اسے موقع ملا تو اس نے مدعا بیان کیا اس لڑکی کو کہا کہ بھائی مجھے تیرے ساتھ بہت محبت ہے اور میں چاہتا ہوں کوئی عمل کرنا وہ سمجھدار بچی تھی اس نے آگے سے جواب دیا کہ دیکھو جتنا تم مجھے پسند کرتے ہو نا اس سے زیادہ میں تمہیں پسند کرتی ہوں مگر میں اللہ کے خوف سے ڈرتی میں اپنے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتا اس نے اتنے خلوص سے یہ بات کہی کہ نوجوان کے دل پر یہ بات اثر کر گئی اس نے سوچا کہ اچھا اگر یہ اللہ سے اتنا ڈرتی ہے تو میں کیوں نہ ڈروں اس نے زندگی بدلنے کی نیت کر لی سوچا کیا کروں دل میں خیال آیا کہ فلاں آبادی میں بہت سارے علماء ہیں ان کے پاس جاتا ہوں علم حاصل کروں گا اور نیک بن جاؤں چنانچہ یہ صبح ہوئی تو ادھر کو چل پڑا کتنے میں ایک بڑے میاں سے ملاقات ہوئی تعارف ہوا بھائی کہاں جانے جی جانا ہے اور اس نے بھی بتایا تو بستیاں دونوں ذرا قریب قریب پڑتی بڑے میاں نے کہا کہ چلو بھائی مل کے اکٹھا سفر کر لیتے ہیں یہ بہت اچھا چنانچہ جب سفر کرنے لگے تو ایک خاص بات انہوں نے یہ دیکھی کہ سخت گرمی کا موسم تھا دوپہر میں چل چلا کی دھوپ ہوتی تھی مگر ان کے سر کے اوپر ایک بادل نے سایہ کیا ہوا نوجوان سمجھتا کہ یہ کوئی نیک اللہ کے ولی بزرگ ہیں ان کی برکت سے مجھے یہ نعمت نصیب اور وہ بڑے میاں بھی یہی سوچتے کہ مجھ پر اللہ کا کوئی خاص فضل اور کرم ہوا چنا کے دو تین دن کا سفر کرنے کے بعد جب جدائی کا وقت آیا راستے الگ ہوئے تو سایہ نوجوان کے سر پر تو بڑے میاں حیران لوٹ کے واپس آئے اے نوجوان لگتا ہے تو تو کوئی بڑا اللہ کا ولی ہے بہت اللہ کا پسندیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چلچراتی دھوپ سے بچانے کے لیے تیرے سر پہ بادل کا سایہ کر دیا بتا تو نے کون سے عمل کیے وہ نوجوان رویا کہنے لگا بڑا گناہ بڑا بڑا کار کوئی عمل ایسا نہیں جو دکھانے کے قابل ہو بتانے کے قابل ہو صرف اتنی سی بات ہے کہ میں نے گناہ سے سچی توبہ کر لی اور نیت لے کے چلا کہ میں زندگی کو بدلنا چاہتا ہوں مگر میں حیران ہوں اپنے مالک کی رحمت پر ابھی تو میں نے نیکیاں کی ہی نہیں فقط نیت کرنے پر اللہ نے میرے سر پر اپنے بادل کا سایہ تو جو پروردگار اتنا کریم ہو کہ بندہ دل میں نیت اور ارادہ کر لے تو وہ اپنی مدد اس کے ساتھ شامل فرما دے اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ چند کاموں میں اللہ رب العزت کی خصوصی مدد ہوتی ہے ان میں سے ایک کام جب کوئی بندہ سچے دل کے ساتھ گناہ سے توبہ کر لے اب اس گنا سے بچانے کے لیے اللہ کی خصوصی مدد بندے کے شامل حال ہو جاتا لہذا دو نعمتیں بہت بڑی ہیں ایک اللہ کا در ایک اللہ کا اور دوسرا اللہ کا ڈر جس کو اللہ کا در مل گیا مانگتا بھی اسی پہ ہے جھکتا بھی اسی پہ ہے دکھڑے بھی اسی کو سناتا ہے اپنے غم بھی اسی کے ساتھ شیئر کرتا ہے اسی کے لیے اداس ہوتا ہے کچھ مسئلہ ہوا تو مسجد کی طرف بھاگا کوئی معاملہ ہوا تو مسلح بچھایا اس کو کہتے ہیں اللہ کا در یہ بڑی نعمت ہے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے ہوتے ہیں نا کہ جس سے خاص تعلق ہو ذرا کوئی بات ہو تو فون ملاتے ہیں فوراً اس کو اس کو اللہ سے تعلق ذرا کوئی مسئلہ ہوتا ہے یہ مسلح پہ بیٹھ کے اپنی کال ڈائریکٹ ملا دیتا ہے تو دو نعمتیں بڑی ایک نعمت اللہ رب العزت کا در اور دوسری نعمت اللہ رب العزت کا ڈر کہ بندے کو اللہ کا ڈر نصیب ہو جائے سچی بات یہ ہے کہ آج ہم خوف کا وہ مقام نہیں رکھتے دل میں وہ کیفیت خوف کی نہیں رکھتے جو ہمیں رکھنی چاہیے حتیٰ کہ اگر ایک نو دس سال کا بچہ دیکھ رہا ہو ہم گناہ سے باز آتے ہیں گناہ کا ارتکاب نہیں کرتے اور اگر وہ بچہ آنکھوں سے دور ہو جائے اور ہم سمجھیں کہ اکیلے ہیں تو گناہ کا ارتکاب کر لیتی ہیں اس کا مطلب کہ نو سال کے بچے کی جتنی رعایت کی ہم نے اپنے پروردگار کی اتنی بھی نہ رعایت کی ایک بزرگ گزرے ہیں عطا ابن ابی رباح رحمت اللہ کبار <clears throat> تابعین میں سے تھے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے ان کا نام آتا ہے ان کی کتاب ہے اکمال الشیم بہت ہی عجیب عارفانہ باتیں لکھی ہیں <clears throat> تو ایک بات یہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے دل پر اللہ ہر العزت نے یہ بات القا فرمائی میرے دل میں یہ بات ڈالی مجھے الہام فرمایا کیا کہ عطا میرے بندوں سے کہہ دو جب یہ گنا کرنے لگتے ہیں جب یہ گنا کرنے لگتے ہیں ان تمام دروازوں کو بند کر دیتے ہیں جس سے مخلوق دیکھتی ہے اور اس دروازے کو بند نہیں کرتے جس سے میں پروردگار دیکھتا ہوں کیا اپنی طرف دیکھنے والوں میں سب سے کم درجے کا یہ مجھے سمجھتے ہیں ذرا ذرا سوچے نا اس بات کہ ان تمام دروازوں کو بند کر لیتے ہیں جس سے مخلوق دیکھتی ہے اور اس دروازے کو بند نہیں کرتے جس سے میں پروردگار دیکھتا ہوں کیا اپنی طرف دیکھنے والوں میں سب سے کم درجے کا یہ مجھے سمجھتے اللہ اکبر کبھی تو اللہ کا در بھی اللہ سے ہم مانگیں اور اللہ کا ڈر بھی اللہ عزت سے مانگے چنانچہ ایک اور بات انہوں نے بڑی عجیب لکھی اللہ تعالی نے مجھے الہام فرمایا عطا جب میرے بندے کو رزق کی ذرا سی پریشانی ہوتی ہے جب میرے بندے کو رزق کی ذرا سی پریشانی ہوتی ہے یہ فوراً اپنے دوستوں کی محفل میں بیٹھ کر میرے شکوے شروع کر دیتا ہے جبکہ ان کا نام اعمال گناہوں سے بھرا میرے پاس آتا ہے میں فرشتوں کی محفل میں کبھی ان کے شکوے تو نہیں کیا کرتا اللہ رب العزت کتنے قریب ہیں کتنے مہربان چنانچہ ہمیں چاہیے کہ گناہوں سے سچی پکی توبہ کریں آج ہم جب گھر سے نکلتے لگتے ہیں چہرہ دھو کے صاف استری والے کپڑے پہن کے اپنے اس چہرے کو سجا لیتے ہیں جس چہرے کو مخلوق دیکھتی ہے کاش توبہ کر کے ہم اپنے دل کو صاف کرتے اس چہرے کو صاف کرتے جس چہرے کو پروردگار دیکھتے ارشاد فرمایا ان اللہ لا الى انور بے شک اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتے تمہاری شکل و صورتوں کو اللہ علا ام نہیں دیکھتے تمہارے مال پیسے کو ولا تو دیکھتی ہیں تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال یہ دل اللہ ہر العزت کی گزر گاہ نظر گاہ تجلی گاہ ہے اس لیے فرمایا نہ میں زمینوں میں سماتا ہوں نہ آسمانوں میں سماتا ہوں میں مومن بندے کے دل میں سمایا آج تو گندی جگہ ہم بیٹھنا پسند نہیں کرتے ہم نے دیکھا کتا ایک جانور ہے جہاں بیٹھنے لگتا ہے کئی مرتبہ اپنی دم سے جگہ کو صاف کر کے پھر وہاں بیٹھتا ہے تو اگر جانور بھی گندی جگہ پر بیٹھنا پسند نہ کریں انسان بھی پسند نہ کرے اللہ حرب العزت تو مالک الملک ہے وہ ایسے گندے دل میں اپنی تجلی ڈالنا کیسے پسند پڑتا اچھا آپ کے پاس کوئی بندہ ہے کہ جناب مجھے دودھ چاہیے لیکن برتن پر نجاست لگی ہوئی ہو بیٹا کیوں نہ ہو بیوی کیوں نہ ہو بھائی کیوں نہ ہو ماں کیوں نہ ہو آپ کہیں گے نہیں یہ برتن ذرا صاف کر کے آئے نجاست لگے برتن میں آپ دودھ ڈالنا کبھی پسند نہیں کریں گے اللہ رب العزت نجاست بھرے دلوں میں اپنے نور کو ڈالنا کبھی بھی پسند نہیں کرتے اس لیے ہم اگر چاہتے ہیں کہ دل منور ہو دل کو صاف کرنے کی ضرورت ہے پاک کرنے کی ضرورت ہے پاک کریں گے اللہ رب العزت کی رحمتیں متوجہ ہوں گی اچھا ایک بات سمجھنے والی ہے کہ میل کچیل ہمیشہ دو چیزوں کے جڑنے میں رکاوٹ ہوتی ہے میل کچیل ہمیشہ دو چیزوں کے جوڑ بننے میں رکاوٹ ہوتی ہم لوگ ایک مرتبہ ایک مدرسے میں ٹھہرے ہوئے تھے تو وہاں ایک غسل خانہ بنا ہوا تھا جس کی دیواریں بہت اونچی نہیں تھیں اونچی تھیں لیکن اگر کوئی بندہ تھوڑا اونچا ہوتا تو وہ اندر والے کے چہرے کو دیکھ سکتا تھا یا پانی پھینکتا تو اندر پہنچ جاتا تھا تو طلباء اس چیز سے تنگ تھے انہوں نے سوچا کہ بھائی اس کی دیواروں کو اونچا کر دیا جائے چنانچہ انہوں نے کہیں سے بوری سیمنٹ کی مانگی اینٹے لے کے آ گئے اور چھٹی کے ایک دن انہوں نے دیوار کو گیلا کیا اور اس کے اوپر سیمنٹ رکھ کے نئی دیوار اوپر بنانی شروع کر دی کوئی تین فٹ اونچا کر دیا جب دیوار اونچی ہو گئی تو سب تو لوا بہت خوش کہ جی اب بہت اچھا پردہ کوئی تین چار دنوں کے بعد ایک طالب علم نے ایسے ہی ہاتھ لگایا کہ یہ دیوار کتنی مضبوط تو جیسے ہی اس نے ہلایا جتنی نئی اینٹیں تھیں وہ ساری کی ساری ایک طرف جا کر گر ایک بلاک جیسے گر جاتے ہیں نا وہ پورا کا پورا گر بڑے پریشان چنانچہ ان میں سے ایک طالب علم مجھے آ کر کہنے لگا کہ جی آپ کا انجینئرنگ سے بھی کوئی نہ کوئی واسطہ ہے آپ ہمیں بتائیں کہ کیا غلطی ہوئی ہم نے تو سیمنٹ بھی اچھا ڈالا پانی بھی خوب جو ہے نا بعد میں ڈالا جوڑ کیوں نہیں بیٹھا بھائی جا کے دیکھیں گے تو بتائیں گے چنانچہ وہاں جا کر میں نے دیکھا تو یہ بات کھلی کہ پہلے جو دیوار بنی ہوئی تھی وہ مٹی کی بنی ہوئی تھی چنانچہ جو اوپر کی اینٹیں تھیں ان کے اوپر بھی مٹی تھی تو لبا کو چونکہ اس فن کا پتہ نہیں تھا انہوں نے اس کو گیلا کیا اس کے اوپر سیمنٹ رکھا دیوار بنا دی اب درمیان میں تو مٹی آ گئی میل آ گئی میں نے انہیں کہا کہ بھئی اس مٹی کو اتارو اور لوہے کا ایک برش منگوایا اور دو طالب علموں سے کہا کہ بھئی اس کو رگڑ کے چمکا دو اچھی طرح چنانچہ جب انہوں نے رگڑ کے اس کو چمکا دیا اینٹ بالکل صاف نظر آنے لگے ہم نے انہی اینٹوں کو اٹھا کے سیمنٹ لگا کے اس کے اوپر رکھ دیا چند دن کے بعد اتنا پکا جوڑ کے وہ دیوار ہلنے کا نام نہیں لیتی تھی تو ایک طالب علم نے پوچھا کہ جی مسئلہ کیا تھا پھر میں نے اسے سمجھایا کہ میں مسئلہ یہ تھا کہ آپ حضرات جوڑ بٹھانا چاہتے تھے اور یہ مٹی میل اس جوڑ کے لیے رکاوٹ تھی صرف صفائی کر دی گئی اس کو چمکا دیا گیا جوڑ بیٹھ گیا تو یہی ایک بات اور ذہن میں آئی اس طالب سے اسی وقت میں نے یہ بات کہی کہ دیکھو اب یہاں سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو بندہ اپنے دل کو اللہ سے جوڑنا چاہتا ہے تو یہ گناہوں کی میل اور نجاست اس راستے میں رکاوٹ ہے جب تک میل رہے گی یہ جوڑ نہیں بیٹھے گا ہم توبہ کے ذریعے لا الہ اللہ کی ضربوں کے ذریعے اس دل کو رگڑے چمکائیں جیسے اس کو پاک کر لیں گے اس نجاست سے اللہ رب العزت کے ساتھ بندے کا خوب اچھی طرح جوڑ مل جائے چنانچہ ہم بہت چھوٹے تھے پرائمری اسکول میں پڑھتے تھے یہی کوئی چھ سات سال کی عمر ہوگی تو محلے میں کبھی کبھی ایک بندہ آتا تھا جو کہتا تھا برتن کلی کرا لو جب ہم اس کی آواز سنتے تھے نا تو خوش ہوتے تھے کیونکہ ایک مصروفیت مل جاتی تھی نا تو کھیل چھوڑ کے آ جاتے تھے اس کے پاس بلکہ امی کو کہتے تھے امی برتن کلی کروائے اگر وہ کہتی بھی کہ نہیں کروانے تو روتے تھے کہ کروائے کیونکہ ہم تو دیکھنا چاہتے تھے کلی ہونا چنانچہ چند برتن جو بھیج دیتی ہیں عورتیں ہم دیکھتے کہ وہ آگ کی بٹی جلا کر اس میں پہلے ان کو گرم کرتا پھر گرم کرنے کے بعد کوئی چیز سے اس کو اچھی طرح صاف کرتا صاف کرنے کے بعد کلئی نکالتا اور ہلکا سا اس کے اوپر وہ کلئی کو لگاتا تو پورے برتن پر اس کو پھیلا دیتا چمک جاتا وہ برتن تو ایک دفعہ اسے میں نے پوچھا کہ بھئی آپ یہ کیا کرتے ہیں اس نے کہا کہ ہم اس کو گرم کر کے اس کے اوپر میل لگی ہوتی ہے تیل گھی لگا ہوتا ہے یہ چیزیں کلئی ہونے میں رکاوٹ ہیں ہم اس کو صاف کرتے ہیں پہلے جتنی صفائی اچھی ہوگی اتنا برتن کی کلئی اچھی ہوگی یہ بچپن کی بات اب جب بڑے ہوئے تو بات سمجھ میں آئی کہ واقعی جو بندہ اپنے دل کی صفائی اچھی کرے گا اللہ رب العزت کی رحمت کی ایک نظر اس کے دل پر کلئی کو چڑھا دے گا دل منور ہو جائے گا دل کو چمکا دیں گے چنانچہ حضرت عبدستانی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کسی نے سید سلمان ندوی رحمت اللہ علیہ حضرت تصوف کا مقصود کیا ہے حضرت تصوف کا مقصود کیا ہے حضرت حکیم علامت رحمۃ اللہ نے ایک عجیب جواب دیا فرمایا کہ تصوف کا مقصود یہ ہے کہ انسان کی رگ رگ اور ریشے ریشے سے گناہوں کا کھوٹ نکل جائے یہ تصوف کا مقصود ہے انسان کے رگ رگ اور ریشے ریشے سے گناہوں کا کھوٹ نکل جائے یہ تصوف کا مقصود ہے چنانچہ جتنے گناہوں کو ہم نے چھوڑ دیا یوں سمجھے کہ تصوف کی اتنی منزلیں ہم نے طے کر دی اور جتنے گنا چھوڑنے باقی ہیں اتنے مقامات آگے بڑھنے کی ضرورت راستے کے راہی ایک مشاہدہ ہے مدارس میں پڑھنے والے طلبا خانقاہوں میں آنے والے ذاکرین دعوت و تبلیغ میں چلنے والے حضرات ان کی زندگی بڑے بڑے گناہوں سے بچی ہوئی ہوتی ہے فلم یہ نہیں دیکھتے بے حیائی کے جو واضح کام ہیں وہ نہیں کرتے شریعت جو چہرے کے اوپر انہوں نے سجائی ہوئی ہے وہ ان کو روکتی ہے اس چیز سے چنانچہ جھوٹ بولنے سے ڈرتے ہیں دھوکہ دینے سے ڈرتے ہیں بہت سارے گناہوں سے بچ جاتے ہیں لیکن دل پر اگر شریعت میں ہیں ایک سو گنا تو کوئی نبے گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے کوئی پچانوے کو چھوڑ دیتا ہے کوئی اٹھانوے کو چھوڑ دیتا ہے کوئی نہ کوئی ایک آدھ گنا ایسا ہوتا ہے کہ جو بندے کے لیے چھوڑنا مشکل بنتا مثلا کوئی بندہ ویسے تو بہت اچھا انسان ہے آنکھ قابو میں نہیں ویسے اچھا انسان ہے لیکن دیکھا جائے تو اس میں غیبت کی عادت ہے ویسے بہت اچھا ہے لیکن زبان کا بہت سخت ہے لوگوں کے دل دکھا بیٹھتا ہے کوئی نہ کوئی ایک آدھ ایسا گنا ہوتا ہے کہ جس میں ملوث ہونے کی وجہ سے اس کا کام اٹکا ہوتا ہے یہ وہ مسافر ہے جو ایک منزل تک پہنچنے کے لیے قدم اٹھانے لگا اور جب منزل چند قدم رہ گئی تو وہیں اٹک کر کھڑا ہو گیا حسرت ہے اس مسافر مزدر کے حال پر حسرت ہے اس مسافر مزدر کے حال پر جو تھک کے رہ گیا ہو منزل کے سامنے منزل بھی سامنے ہے اور ایک دو گناہوں کی وجہ سے اب اس کو اللہ کا تعلق نہیں مل رہا ولایت کا وہ درجہ نہیں مل رہا تو بھائی جب اتنا کچھ چھوڑ دیا اس ایک آدھ گنا کو بھی چھوڑ دیں اور کا اس مستاق بنا جس لمحے یہ گنا چھوڑیں گے نا اللہ کی خاص رحمت کی نظر ہمیں نصیب ہو جائے لہذا آج ہم دلوں میں یہ نیت کریں ارادہ کریں کہ اے مولا آج کے بعد ہم نے اپنے کسی عضو سے آپ کی نافرمانی نہیں کرنی آپ کی نافرمانی نہیں کرنی یہ دل میں فیصلہ کر دیا چنانچہ حضرت خواجہ بہادین نقصبند بخاری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا کہنے لگا کہ حضرت انسان بالغ ہوتا ہے انسان بالغ کب ہوتا ہے انہوں نے آگے سے پوچھا بھائی شریعت کا بالغ یا طریقت کا بالغ نے کہا جی دونوں بتا دیں تو حضرت نے صاف بات کر دی فرمایا بھائی شریعت کا بالغ تو وہ کہلاتا ہے کہ جس سے منی نکلے اور طریقت کا بالغ وہ کہلاتا ہے جو منی سے نکل جائے کیا مطلب کہ اس سے متعلقہ جو گناہ ہے نا شہوت سے جس نے اس سے نجات پا لی وہ انسان گویا پالے گئے بن اور سچی بات یہ ہے کہ بہت سارے نیک لوگ زنا سے بچتے ہیں ذہنی زنا سے نہیں بچ پاتے یاد رکھنا جس نے غیر محرم کی طرف حبت کی نظر اٹھا لی وہ اپنے ذہن میں اس سے زنا کا مرتکب ہو چکا یہ تو موقع حاصل نہیں نا ورنہ اپنے ذہن میں تو یہ اس عمل کا کر چکا ہے اللہ رب العزت کو وہ بندہ پسند جو اپنی سوچ کو بھی پاک کر جب یہ سوچ پاک ہو جائے گی نا زندگی کا ایک عجیب مزہ ہوگا ایک عجیب لطف ہوگا پھر آپ کو اس سے فرق نہیں پڑے گا کہ جانے والا کوئی نیلا ہے پیلا ہے موٹا ہے پتلا ہے آپ کی کیا غرض بے غرض ہو جائیں گے نا آپ بے غرض ہو کر آپ اپنے اللہ کو منا لیجیے یعنی غیر سے بے غرض ہو جائیے اور اپنے اللہ کے سامنے یہ ثابت کر دیجئے اے اللہ ہم آپ ہی کو چاہتے ہیں آپ ہی سے اپنا تعلق جوڑتے ہیں چنانچہ بعض اوقات شیطان دن میں یہ ڈالتے یہ تو چھوٹی سی بات ہے چھوٹا سا گنا ہے ابن قیم رحمت اللہ نے ایک عجیب بات لکھی فرماتے ہیں اے دوست یہ نہ دیکھنا کہ گنا چھوٹا یا بڑا اے دوست یہ نہ دیکھنا کہ گنا چھوٹا یا بڑا بلکہ اللہ رب العزت کی عظمت کو دیکھنا جس کی تم نافرمانی کر رہے اب دیکھیں نا ایک خاک رو وہ جھاڑو دینے والا اور کہ جی، بادشاہ کے سامنے تھوڑی سی بدتمیزی کی بھائی اپنی حیثیت دیکھ اور پھر بادشاہ کے سامنے تھوڑی سی بدتمیزی کیا مطلب جو خاک روب کو بادشاہ کے سامنے مقام حاصل ہے ہم بندے ہیں ہمارا وہ مقام بھی اپنے پروردگار کے سامنے نہیں ہم اس سے بھی نیچے ہیں ہم اللہ رب العزت کی نفرمانی کریں اس لیے دل میں یہ بات بٹھانی پڑے گی اپنے آپ کو سمجھانا پڑے گا کہ آج ہمیں سو فیصد گناہوں سے توبہ کرنی ہے جب ہم سو فیصد گناہوں سے توبہ کریں گے اللہ رب العزت کی ہم پر خاص رحمت ہوگی اللہ تعالیٰ عزتیں دیں گے اور جب بندہ گناہ کرتے ہیں نا پھر پریشانیاں مصیبتیں ذلت ہر چیز آتی رہتی ہے جی فضیل بن نیاد رحمت اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی اللہ رب العزت کی مجھ سے نافرمانی ہوئی میں نے فوراً اس کا اثر اپنے ماتحتوں میں دیکھا یا بیوی نے نافرمانی کی بدتمیزی کی یا اولاد نے یا میرے کام کرنے والوں نے یا میرے سواری کے جانور نے میری نافرمانی کی جب میں نے مالک کی نافرمانی کی فرماتے تھے فوراً اس کا اثر میں نے دیکھا جو میرے ماتحت تھے انہوں نے میری اطاعت میں میری نافرمانی کی آج جو ہم کہتے ہیں جی بچے بات نہیں مانتے اولاد نہیں مانتی کوئی صاحب کہتے ہیں جی بیوی نہیں مانتی چھوٹا بھائی نہیں مانتا تو بھائی ہم بھی تو سوچے نا کہ ہم رب کی کتنی بات مانتے ہیں جو ہمارا اللہ کے ساتھ معاملہ ہوگا وہی مخلوق کا ہمارے ساتھ ہوگا آج ہم فیصلہ کر لیں ہم نے اللہ رب العزت کی نافرمانی نہیں کرنی اللہ کو منا لیں اللہ تعالیٰ اپنے ماتحتوں کے دلوں میں ہماری محبت اور عزت پیدا کر رہا گناہوں کے اثرات تو ہوتے ہی ہیں نا اس لیے گناہوں سے سو فیصد بچنے کی ضرورت ہے چنانچہ حدیث پاک میں نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ العزت والوقار لمن امری کہ بے شک اللہ تعالی اس بندے کو عزت اور وقار عطا فرماتے ہیں جو میرے حکم کی اطاعت کرتا ہے وجال ذلت و سگارا علامن خالف عامری اور جب میرے حکم کی نافرمانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ذلت اور چھوٹا پن فرماتا ہے تو نافرمانی کی وجہ سے انسان کو دنیا میں بھی ذلت ملتی ہے اور آخرت کی ذلت تو ہے ہی صحیح اس لیے اللہ والے اللہ رب العزت کے خوف کھاتے ہیں ان کے دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ کہیں قیامت کے دن ہماری رسوائی نہ ہو قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑ جائے یاد رکھیں قیامت کے دن کی رسوائی بہت بڑی اور بہت بری ہوئی قیامت کے دن کی رسوائی بہت بڑی اور بہت بری ہوتی ہے اللہ اکبر کبیرہ اس لیے اللہ والوں کے دل میں خوف رہتا ہے قیامت کے دن کا ہر وقت چنانچہ ایک تو ہے قیامت کے دن کی رسوائی کا ڈر کہ مخلوق کے سامنے اللہ تعالی بندے کے نام امال کو کھول دیں گے تو نام امال کو اگر کھول دیں گے اور ہمارے قریب والوں کو پتا چلا کہ ہم کرتے کیا تھے تو سوچئے کتنی شرمندگی ہوگی اور اس سے بھی بڑھ کے بعد اگر نبی علیہ صاحب تو اسلام کے سامنے اس نام عمل کو کھولا گیا چنانچہ شیخ اب القادر رحمت اللہ علیہ پیران پیر رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ دعا مانگنے لگے اللہ خطاؤں کو بخش گناہوں کو معاف کر دیجئے بہت دیر یہ گناہ یہ دعا مانگتے رہے بہت دیر یہ دعا مانگتے رہے اور بہت دیر مانگنے کے بعد بالآخر انہوں نے یہ کہا کہ یا اللہ اگر آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے قیامت کے دن میرے گناہوں کو معاف نہیں کرنا اللہ پھر قیامت کے دن مجھے اندھا کھڑا کر دینا اس لیے کہ نبی علیہ السلام کے سامنے مجھے شرمندگی نہیں ہوگی اسی کو علام اقبال نے کہا تو غنی ادھر دو عالم من فقیر اے اللہ آپ دو عالم سے غنی میں فقیر ہوں رو دے ماسٹر من پذیر اللہ قیامت کے دن میرے ادروں کو قبول کر لینا کر دینی حساب ناگزیر اللہ اگر آپ یہ فیصلہ کرے کہ میرا حساب لازمن لینا ہے تو اے اللہ اد نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر اللہ مصطفیٰ کریم سے او جل میرا حساب لینا مجھے ان کے سامنے شرمندگی نہ اٹھانی پڑ جائے میرے آقا کیا کہیں گے اس نے میرے تحجد کے آنسو کی کوئی قدر رکھی میں امت کے لیے رو رو کے دعائیں مانگتا تھا اور یہ میری سنتوں کو جو ہے وہ چھوڑ دیتا تھا اللہ کے حکموں کو توڑ دیتا تھا تو قیامت کے دن کی دلت رسوائی کا خوف دل میں اے اللہ اس دن کی رسوائی سے ہمیں بچا دیجیے اور پھر یہ بھی کہ جہنم کا خوف بھی دل میں ہوتا ہے کہ اگر گناہ کریں گے تو کہیں جہنم میں نہ ڈال دیے جائیں جہنم وہ جگہ ہے جہاں اللہ تعالی اپنے گناگار بندوں کو یا نافرمانوں کو ڈالیں گے جس نے بھی نافرمانی کی ہوگی چنانچہ قرآن مجید کی آیت اللہ فرماتے ان لدینا ان کالم و جہیم و تامن ذاغم و ادامن علیما ایک بزرگ تھے اس آیت کو انہوں نے سنا اتنا اللہ کا خوف تاری ہوا کہ ان کی جان ہی نکل گئی اس آیت کو بلکہ ایک کتاب میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ ایک صحابی تحجد میں نبی علیہ السلام کے پیچھے آ کر نیت مان کے کھڑے ہو گئے اور نبی علیہ السلام جب اس آیت مبارکہ پر پہنچے اور آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی اس آیت کا ان کے اوپر اتنا اثر ہوا این حالت نماز میں ان کے دل پر ایسی کیفیت ہوئی نیچے گرے اور ان کی اللہ تو جو اللہ رب العزت کی عظمتوں کو جانتے ہیں ان آیتوں کو جب پڑھتے ہیں تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں خوف کھا جاتا ہے لہذا ایک تو ہے قیامت کے دن کی رسوائی کا ڈر جہنم کا ڈر اور اس سے بھی ایک بڑا ڈر اللہ تعالی کی ناراضگی کا ڈر وہ کیسے وہ ڈر ایسے کہ اللہ تعالی قیامت کے دن بعض لوگوں کی طرف نظر اٹھا کر دیکھیں گے ہی نہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بعض لوگوں کے بارے میں کہ ولا اللہ تعالیٰ ان کی طرف نہیں دیکھیں گے یہ تو کفار اور مشرقین کی بات ہے لیکن گنہ گاروں کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی بڑھاپے کے اندر کار ہو جو اور عذاب ہوگا وہ تو اپنی جگہ ایک عذاب یہ اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی اللہ اکبر اب سوچئے یہ کتنی بڑی سزا ہے کتنی بڑی سزا ہے کہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بوڑھے کار کی طرف قیامت کے دن دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے اب یہ بات اگر دل میں اتر جائے تو نگاہوں کا پاک ہونا آسان ہو جائے چند لمحوں کی لذتوں کی خاطر اپنے رب کو ناراض کر لینا لمحوں نے خطائیں کی صدیوں نے سزا پائی لمحوں میں خطائیں کی صدیوں میں سزا پائی چند لمحوں کے گناہوں کی خاطر اب بری نظر جو بندہ ڈالتا ہے وہ چند سیکنڈ کی نظر ہوتی ہے چند سیکنڈ کی نظر کی خاطر لذت کی خاطر اپنے اللہ کو ناراض کر اس لیے آج یہ عہد ہم کریں کہ ہم نے اس چھ فٹ کے وجود سے اپنے پروردگار کی نافرمانی نہیں چنانچہ امام ربانی مجد ثانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے مکتوبات میں کہ اس امت میں ایسی پاک باز ہستیاں بھی گزری ہیں اس امت میں ایسی پاک باغ ہستیاں بھی گزری ہیں کہ گناہ لکھنے والے فرشتے کو بیس بیس سال تک ان کا کوئی گناہ لکھنے کا موقع نہیں ملا اللہ اکبر کبھی یہ اللہ کے اولیاء سبحان اللہ اللہ نے ان کو کیوں ایسا بنا دیا فرشتوں کو دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں کتنا اللہ خوش ہوتے ہوں گے فرشتوں کے سامنے خوشی کا اظہار فرماتے ہوں گے کہ دیکھو تم نے تو یہ کہا تھا کہ آپ آدم علیہ السلام کو پیدا کریں گے خون بہائیں گے اور فساد بچائیں گے اور میں نے کہا تھا انہیں آلم مالا ہو جب میں جانتا ہوں تم نہیں جانتا ٹھیک ہے گناہ کرنے والے بھی ہیں انہی میں سے ہیں نا نفس بھی ہے پیچھے شیطان دشمن بھی لگا ہے کیسے نیک ہیں کیسے پریدگار ہیں بیس سال تک گنا لکھنے والے فرشتے کو گناہ لکھنے کا موقع نہیں چنانچہ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے بھی واقعہ لکھا فرماتے ہیں کہ المر اتو بال قرآن ایک عورت جو قرآن کی آیات کے ساتھ ہی گفتگو کرتی تھی اس کے سوا کوئی منہ سے نہیں نکالتی تھی فرماتے اپنی زندگی میں قرآن مجید کے سوا کوئی دوسرا لفظ زبان سے نہیں نکالا فرشتوں کو دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہاں میرے مولا آپ کو کتنا پیار آتا ہوگا اس بندے پہ کتنا آپ خوش ہوتے ہوں گے اس بندے سے جو ایسا بن جائے کہ نام امال میں فرشتوں کو گناہ لکھنے کا موقع ہی نہ ملتا اس کا کیا مطلب کہ آدمی فرشتہ بن جاتا ہے نہیں انسان رہتا ہے ارادتن گناہوں سے وہ بچتا ہے اور اگر احیانن تقاضے بشریت کبھی گناہ سرزد ہو جائے جب تک وہ اللہ کو منا نہیں لیتے گناہوں سے سچی توبہ کر نہیں لیتے تب تک ان کو چین نہیں آتا ایسے گناگار بندے کے گناہوں کو اللہ اسی وقت معاف کر دیتے ہیں فرمایا اتائب من الذنب کم اللہ ذنب لہو گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے تو ہم پہلے قدم پر گنا سے بچیں اور اگر کبھی ہو جائے تو جب تک اللہ کو منا نہ لے معافی نہ مانگ لے ہمیں چین نہیں آنا چاہیے اس طرح کیا ہوگا نام امال میں گناہ ہی نہیں لکھے جائیں گے چنانچہ حاتم اسم رحمت اللہ علیہ بزرگ گزرے ہیں ان کے بارے میں اخلاق الصالحین کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ وہ بہت اللہ سے ڈرا کرتے تھے بہت خوف کھاتے تھے جب بہت ہوئے تو کسی نے خواب میں دیکھا پوچھا حاتم کیا بنا کہنے لگے اللہ رب العزت کے حضور پیشی ہوئی اللہ رب العزت نے فرمایا حاتم اتنا کیوں ڈرتے تھے کہنے لگے یہ سن کے کہ اتنا کیوں ڈرتے تھے میں اور ڈر گیا کہ کہیں مجھ سے پوچھ گچھنا شروع ہو منو کی حساب پکڑ رزبا میرے سامنے یہ بات تھی کہ پوچھ کچھ شروع ہو گئی تو بس کام خراب میں اور ڈر گیا فرمایا تم آج بھی ڈر رہے ہو آج تو تمہاری خوشی کا دن ہے بیس سال گزر گئے تمہارا نام امال میرے پاس ایسا آیا کہ اس میں ایک بھی گنا درد نہیں تھا فرشتوں کو دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے اس لیے ہم اللہ رب العزت کے سامنے یہ عہد کریں کہ اے اللہ ہم نے خلوت میں اور جلوت میں گناہوں سے بچنا ہے آپ کی نافرمانی نہیں کرنی ہمارے اکابر کی یہ دلی کیفیت ہوتی تھی جس کی وجہ سے گناہوں سے بچنا تھا چنانچہ صحابہ کرام اپنا لشکر لے کر گئے بلاد شام میں تو راستے میں دشمن نے رومی عورتوں کو کہا بہت خوبصورت ہوتی تھی کہ ان کو اپنے گھروں سے نکلے مہینوں گزر گئے تم ذرا لشکر کے سامنے جاؤ اور اپنا جسم ایکسپوز کرنے کی کوشش کرو یہ اگر تم ہمارے ساتھ ملوث ہو گئے تو یہ ہمیں پتہ نہیں کر سکیں گے چنانچہ امیر لشکر نے دیکھا اس نے ایک بات کہی من ابصارہم اتنی ایک آیت پڑھنے سے سب کی آنکھیں نیچی کسی نے دیکھا ہی نہیں حتیٰ کہ شہر میں سے گزر گئے بعد میں جب ان میں سے کسی سے بات ہو رہی تھی تو اس نے پوچھا کہ اس شہر کے مکان کیسے تھے کہنے لگے کہ امیر کا یہ حکم سننے کے بعد ہم نے نگاہ اوپر کی ہی نہیں ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ مکانوں کی اونچائی کتنی تھی فرشتوں کو دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہو اللہ العزت میں ہی زندگی کا کوئی دن تو ایسا دے دینا کہ جس میں ہم اللہ رب العزت کی کوئی نفرمانی کریں اللہ اکبر کہتے چنانچہ ہمارے ایک بزرگ تھے ان کا نام تھا خواجہ عبید اللہ احرار رحمت اللہ خواجہ عبید اللہ احرار رحمت اللہ ایک عجیب بات فرماتے تھے بہت ہی پیاری بات اللہ فرمایا کرتے تھے جس شخص نے جو دن گناہوں کے بغیر گزارا جس شخص نے جو دن گناہوں کے بغیر گزارا ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے وہ دن نبی علیہ السلاط اسلام کی صحبت میں گزارا تو بھائی کوئی دن تو ہمارا بھی زندگی کا ایسا ہو کہ صبح سے لے کے رات تک ہمارے جسم سے اللہ کی کوئی نہ نفربانی نہ آنکھ غلط دیکھے نہ زبان غلط بولے نہ کان غلط سنے نہ انسان کے ہاتھ آزاد شرم سے کوئی گنا نہ انسان کے دماغ کے اندر کوئی ایسا منصوبہ ہو کہ جو اللہ کی نفرمانی والا تاکیدگی کا دن ایسا بندہ پاک بھی ہوتا ہے صاف بھی ہوتا ہے صفائی اوپر کی تہارت اور پاک ہونا اندر کی تہارت اور ایسے بندے سے اللہ رب العزت محبت فرماتے ہیں ان اللہ یحب و یحب المتطاہرین تو آج کی اس محفل میں ہم بھی اللہ سے یہ دعا مانگے میرے مولا اب تک تو بہت گناہ کیے بہت خطائیں کی آپ کو ناراض کرتے پھرے آج دل میں ایک نیا عہد کرتے ہیں نیا ارادہ کرتے ہیں میرے مولا زندگی کا کوئی دن تو ہمیں ایسا گزارنے کی توفیق مل جائے ہمارے دل تو آپ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے نا یو کل گئی میشا آپ کیسے چاہتے ہیں دلوں کو بدل دیتے ہیں اللہ ہمارے دل کو بدل دیجیے ہم آپ کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتے مگر کیا کریں نفر ہمارا ہے اور شیطان دشمن پیچھے لگا ہوا ہے اے اللہ ہم آپ کے اس دشمن شیطان سے بچنے کے لیے آپ کی مدد چاہتے ہیں اللہ ہماری مدد فرما دیتے ہمارے لیے گناہوں سے بچنا مشکل ہے اللہ آپ کے لیے تو بچا دینا آسان ہے آپ ہمیں بچا دیجیے بسریا اللہ کی نیک بندی رات تحجت میں دعا مانگتی تھی اے اللہ دن چلا گیا رات آ گئی دنیا کے بادشاہوں نے دروازے بند کر لیے تیرا دروازہ تو اب بھی کھلا ہے اللہ میں تیرے سامنے دامن پھیلا بھی اور پھر یہ دعا مانگتی تھی اے اللہ جس طرح آپ نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روک دیا شیطان کو مجھ پہ مسلط ہونے سے روک دیجیے اللہ اے اللہ جس طرح آپ نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روک دیا اللہ شیطان کو مجھ پر مسلط ہونے سے روک دیا کتنا اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہوں گے جو اللہ حرب العزت سے اس کی ایسی مدد کا طلبگار بن رہا ہو تو ہم اللہ تعالیٰ سے ایسی مدد مانگے اور عہد اور ارادہ کرے کہ اللہ آج کے بعد ہم نے آپ کی نفرمانی نہیں کرنی اے رب کریم ہماری مدد فرما دیجیے اور ہمیں گناہوں کی سے اللہ بچا لی اے رب کریم دل میں ہمارے ایسا خوف عطا فرما دیجیے اور سچی بات تو یہ ہے کہ اگر قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے نام امال ہمارا یہ کھل گیا ہم شکل دکھانے کے قابل نہیں ہوں گے آج وقت ہے ان گناہوں کو بخشوانے کا آج وقت ہے اللہ رب العزت سے محبت کا تعلق جوڑنے کا آج وقت ہے ان دلوں کو دھونے کا آئیے آج دلوں کو دھونے کا ایک عہد کر لیجیے ارادہ کر لیجیے پھر دیکھیے اللہ رب العزت کی کیسے مدد ہوتی ہم جتنے بھی گار ہیں میرے دوستو ہم اللہ کی دوری کو کبھی برداشت تو نہیں نہ کر سکتے اللہ کی ناراضگی تو برداشت نہیں نہ کر سکتے گناہ کرتے ہیں وقتی ہمارے اوپر جذبات غالب آ جاتے ہیں نفس غالب آ جاتا ہے شیطان غالب آ جاتا ہے لیکن جب کر بیٹھتے ہیں تو دل شرمندہ تو ہوتا ہی ہے دل پریشان تو ہوتا ہی ہے تو معلوم ہوا کہ ہم اللہ کی نافرمانی کرنا نہیں چاہتے کر بیٹھتے ہیں اس لیے کہ نفس اور شیطان برگلا لیتے آج ہم ارادہ کریں کہ اللہ ہمیں ایسا پکا دل دے دیجئے نفس سے مطمئن نہ دے دیجئے کہ جو ہمیں تیری نافرمانی پہ آمادہ ہی نہ کر سکے ہم آپ کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتے آج ہم اگر یہ توبہ کر لیں گے تو ہماری زندگی کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جائیں یقینی بات ہے سچی توبہ جب بندہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے وہ بڑے خوش ہو جاتے ہیں وہ بڑے رحیم اور بڑے قریب ہیں تو آئیے یہ دل میں عہد کر لیجئے کسی نے کیا اچھی بات کہی کہا میں نے پلکوں سے درے یار پہ دستک دی ہے ایک ہوتا ہے ہاتھ سے دستک دینا جب آدمی کسی کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے نا تھپ تھپ تھپ یہ ہاتھوں سے دستک دے رہا ہے کہ دروازہ کھول دیجئے فرمایا گناہگار بندے کی گناہوں کی وجہ سے شرمندگی کی وجہ سے جو آنسو گر رہے ہوتے ہیں ٹپ تب گر رہے ہوتے ہیں یہ عرش آدم کے دروازے پہ تھپ تھپ ہو رہی ہوتی ہے ادھر ٹپ تپ ہو رہی ہے اور ادھر تھپ تھپ ہو رہی ہے میں نے پلکوں سے درے یار پہ دستک دی ہے میں نے پلکوں سے در یار پہ دستک دی ہے میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں کہ دروازہ تو کھٹ کٹا دیا اب مجھے یہ بھی نہیں پتا میں نے مانگنا کیا ہے دروازہ کھٹ کٹا دیا اللہ بس آپ نے دامن بھر دیجیے میں نے پلکوں سے در یاد پہ دستک دی ہے میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں آؤ ایک سجدہ کریں عالم مد ہوشی میں آؤ ایک سجدہ کریں عالم مد ہوشی میں کون کہتا ہے کہ آسی کو خدا یاد نہیں کون کہتا ہے کہ ان کو اللہ یاد نہیں اللہ یاد ہے وقتی طور پہ عقلوں پہ پردے پڑ جاتے ہیں دماغوں پہ پردے پڑ جاتے ہیں دلوں کے اوپر پردے آ جاتے ہیں یہ نفس اور شیطان کی شرارت ہے میرے مولا یہ تیرے دشمن ہمیں اس گناہ پر کرنے پر کر ہے آمادہ کر دیتے ہیں آج کے بعد ان سے بچنے کے لیے ہم آپ کی مدد چاہتے ہیں ہم نافرمان نہیں بننا چاہتے قیامت کے دن ہم آپ کے محبوب کے سامنے رسوا نہیں ہونا چاہتے اور سچی بات یہی ہے میں اس وقت ممبر پر بیٹھ کر یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر قیامت کے دن اللہ رب العزت نے ہمیں اختیار دے دیا کہ تم دو میں سے ایک بات کو چوز کر لو یا تمہیں جہنم میں ڈال دیتے ہیں یا نام اعمال تمہارے استاد کو ماں باپ کو بیوی کو پیر مرشد کو اور نبی علیہ السلام کو دکھا دیتے ہیں بتاؤ تمہیں کون سی بات منظور ہے مجھے لگتا ہے ہم خود جہنم میں جانا زیادہ پسند کریں گے میرے اللہ ہمارا نام ہے ہمارا نہ دکھانا کسی کو دکھانے کے قابل نہیں ہے میرے مولا نہ فرمانی ہے اس میں ہم کیا چہرہ دکھا سکتے ہیں ہم جہنم میں جاتے ہیں میرے مولا ہمارا نام ہے ہمارا دینا تو اگر ایسی بات ہے تو کیوں نہ آج سچی توبہ کر کے اپنے اللہ کو منا لیں میرے مولا ہم پر رحمت کی نظر ڈال دیجئے ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیجئے اور آج ہمیں اللہ اپنے چاہنے والوں کی فہرست میں شامل کر دیجئے میں نے پلکوں سے در یار پہ دستک دی ہے میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں آؤ ایک سجدہ کرے عالم مدہوشی میں کون کہتا ہے کہ آسی کو گنا آسی کو خدا یاد نہیں اللہ ہم آسیوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما دے اور آج اس محفل میں اٹھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے ہمیں طوابین اور متطاہرین کی فہرست میں آپ شامل فرما دیجیے آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین توبہ کی کلمات بناتی ہے اکثر آپ بات دعا سے پہلے حضرت صاحب فرما رہے ہیں کہ توبہ کے کلمات ہم پڑھ لیں تاکہ اندر کے گناہوں سے بھی ظلمت سے اور نجاست سے بھی ہم پاک ہو جائیں دل میں یہ نیت کر لیجئے کہ ہم پچھلے گناہوں سے سچی پکی توبہ کر رہے ہیں آئندہ نے کاری پرہیزگاری کی زندگی گزارنے کا دل میں ارادہ کر رہے ہیں الحمد للہ اما سلام اگر یہ آواز عورتوں تک جا رہی ہے تو وہیں بیٹھے بیٹھے وہ بھی اپنے دل میں یہ نیت کر لیں گی تو توبہ کے اس عمل میں وہ بھی شریک ہو جائیں گی یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمنت باللہ وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت آمنت بالله كما هو بأسمائه بأسمائه وصفاتی ہی وقبل تو جمیا احکامی ہی اقرار بل لسانی و تصدیق بل قل اشد اللہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسول استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه برحمتك يا ارحم الراحمين